اولا ارول کیا یہ دیکھتے نہیں ہیں انہم یفتنون فی کل عام کہ انہیں فتنے میں آزمائش میں ڈالا جاتا ہے ہر سال ایک مرتبہ یا دو مرتبہ پھر بھی یہ توبہ نہیں کرتے اور نصیحت حاصل نہیں کرتے وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ نَظَرَ بَعْضُهُمْ نظرآباد بَعْضٍ جب بھی کوئی صورت عیپ نازل ہوتی ہے تو یہ مجلس میں بیٹھے ہوں تو ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں حلجراقو میں احد کہ کیا کوئی انہیں دیکھ تو نہیں رہا سم من صرفو پھر مجلس سے اٹھ کے چلے جاتے ہیں صرف اللہ قلوبہم اللہ نے ان کے دلوں کو پھیر دیا ہے یہ ایسے لوگ ہیں جو حق نہیں سمجھنا چاہتے لقد جاءکم رسول من انفسکم البتہ تحقیق تمہارے پاس تم ہی میں سے اللہ پاک نے ایسا پیغمبر بھیجا ہے عزیز علیہ ما علیہ تمہیں تکلیف میں دیکھ کر پریشان رہتا ہے علی علیکم بالمؤمنین رعوف الرحیم اور تمہارے اوپر بھلائی کے بارے میں سوچتا رہتا ہے اس میں خواہش رکھتا ہے وہ بڑا مہربان اور رحم والا ہے ایمان والوں کے ساتھ خصوصاً فین طول اگر وہ گردانی اختیار کرتے ہو تو اے نبی آپ فرما دیجئے حسبی اللہ میرے لیے اللہ کافی ہے کوئی معبود مگر وہی اسی پر میں بھروسہ رکھتا ہوں وہ رب العرش العظیم اور یہ عظیم عرش کا رب ہے کل کے سبق میں یہ بات ہو رہی تھی کہ ایمان والے کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے جب کوئی نئی صورت نازل ہوتی ہے اور جو اہل کفر ہیں وہ ان پہلی والی صورتوں پر بھی ان کا ایمان نہیں ہے جو ایک نئی صورت نازل ہو گئی تو اس کو بھی وہ نہیں مانتے تو ان کے کفر میں اضافہ ہوتا ہے بے اسی طریقے سے ایمان کے گھٹنے اور بڑھنے کی بھی بات ہے حرقتی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک روایت کرتے ہیں کہ جب انسان ایمان لے آتا ہے تو قلب میں ایک نقطہ روشنی کا نور کا لگتا ہے سفیدی کا ایک دل میں نقطہ لگتا ہے ایمان لانے کے ساتھ پھر اگر ایمان کے تقاضے کے مطابق قرآن و حدیث کے مطابق اس کا عمل ہے اچھے اعمال کرتا ہے تو یہ نقطے سفید نورانی نقطے بڑھتے جاتے ہیں بڑھتے جاتے ہیں یہاں تک کہ اس کا قلب مکمل منور ہو جاتا ہے اور یہ پوری ہدایت کے اوپر ہو جاتا ہے بالکل اس کے برعکس جو شخص کے کافر ہو یا گناہ گار ہو تو اس سے نسخہ لگتا ہے اور وہ توبہ نہ کرے اور گناہ کرے اور گناہ کرے تو سے نسخہ میں اضافہ ہوتا جاتا ہے حتیٰ کہ وقت ایسا آتا ہے کہ اس کا دل بالکل سیاہ ہو جاتا ہے اس کو یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ پھر اس کے اوپر مورے لگ گئے ہیں وہ ہدایت قبول نہیں کرتے جلدی تو نقطہ نہیں لگتا گناہ کرنے کی وجہ سے لیکن جب توبہ نہ مانگے تو پھر نقطہ لگ جاتا ہے تو یہ لوگ ایمانوں میں اضافہ محسوس کرتے ہیں صحابہ اسلام جب کوئی نئی صورت نازل ہو اور یہ منافق لوگ یا کافر لوگ جب نئی صورت نازل ہو تو پہلے بھی کافر ہوتے ہیں تو ان کے کفر میں اضافہ ہوتا ہے اسی سے متعلق آج کی حید بھی ہے یہ کل عام مرتن کیا منافق لوگ یہ دیکھتے ہیں کہ مطلب مدینہ میں رہ رہے ہیں اور یہ مختلف پریشانیوں میں مبتلا کیے جاتے ہیں اپنے ہی غلط نظریوں کی وجہ سے کہ آپ اہل سنت کے بارے میں بھی ہم سوچ و بچار غلط رکھتے ہیں منافقت رکھتے ہیں تو کبھی رسوائی ہوتی ہے ان کو کہ کسی غزبے میں شریک ہوتے ہیں تو وہاں بزدلی کا مظاہرہ کرتے ہیں تو اس سے ان کو ذلت کا سامنا ہوتا ہے کبھی کوئی ایسی باتیں کرتے ہیں آپس میں نبی کو وہی کے ذریعے سے بتا دیا جاتا ہے آپ ان کے سامنے وہ باتیں ظاہر کرتے ہیں کہ تم نے یہ باتیں کی ہیں اس سے ان کو رسوائی ہوتی ہے کبھی مال و دولت کی کمی بیشی کے لحاظ سے پریشانی ہوتی ہے تو اسے سمجھنا چاہیے اور توبہ کرنی چاہیے نہ یہ اس طرح میں توبہ کرتے ہیں یہ کر وہ نئی نصیحت حاصل کرتے ہیں کہ چلو جو گناہ ہو سے معافی چاہتے ہیں اور آئندہ انسان اعمال صحیح کر لے یہ بھی یعنی منافقین کے بارے میں ہے تو اگلی بھی منافقین کوئی صورت نازل ہوتی ہے اور یہ مجلس میں بیٹھے ہوں تو اندازہ ہو جاتا ہے کہ اس صورت میں تو ہمارے بارے میں کوئی بات ہونے والی ہے منافقین جب سمجھ جاتے ہیں تو پھر ایک دوسرے کو مجلس میں دیکھتے ہیں کہ کوئی ہمیں دیکھ تو نہیں رہا اور پھر جیسے مناسب مناسب کو اشارہ کر کے سمن سرف اور پھر اس کے بعد وہاں سے وہ اٹھ کے چلے جاتے ہیں کہ اس میں تو ہمارے خلاف کوئی بات آ رہی ہے ہمیں رسوا کیا جائے گا اور مجلس سے اٹھ کے چلے جاتے ہیں صرف اللہ پہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کو پھیر دیا ہے کیونکہ ہر وقت ہی غلط سوچ غلط نیت غلط طور ترتیب کے ساتھ آ کے مجلس رسول میں بیٹھتے ہیں تو پھر بھی ہے اللہ تعالیٰ نے صرف اللہ قروب کو ملا جو حق بات کو نہ سننا چاہے علیہ السلام کے واقعے میں آتا ہے کہ انزم کم والا کاری ہوں کہ مسلسل میں تمہیں سمجھا رہا ہوں اور حق بات کی طرف نہیں آتے ہو تو ایسا نہیں کروں گا کہ تم جو ہے ناپسند کرتے ہو حق بات کو اور میں تمہارے اوپر حق کو انڈیل دوں زبردستی بس ایسا نہیں ہوگا جب انسان حق کی خواہش رکھتا ہے طلب کرتا ہے اللہ سے مانگتا ہے پھر اللہ تعالیٰ کی مدد بھی اس کے ساتھ شامل حال ہوتی ہے ایک مرتبہ رسول پاک صلی اللہ علیہ بعض و نصیحت کر رہے تھے کہ تین شخص آئے ایک شخص تو ایسا ہوا کہ تھوڑا سا گنجائش دیکھتا ہوا اپنی جگہ اس نے اپنی بنا لی اور وہاں بیٹھ گیا دوسرا ساتھی کہ اس نے مناسب نہیں سمجھا کہ ساتھیوں کو ایسے پھیلانا پیچھے ہی بیٹھ گیا ایک ساتھی نے یہ سمجھا کہ رش بہت ہے جگہ نہیں ہے تو چھوڑو پھر کبھی سن لیں گے بیان تو ہوتا ہی رہتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیان سے فارغ ہو کے فرمایا کہ ایک نے پناہ چاہی کوئی جگہ حاصل کرنے کی اللہ نے اسے پناہ دے دی جگہ اس کو مل گئی جمعے کے خطبے کے دوران تو فلام کے آگے آنا بہت بڑا گناہ ہے لیکن عام بعض نصیحت اگر ہو رہی ہے تو اس میں جہاں کہیں جگہ ملتی ہے تو انسان آگے جا کے بیٹھ جائے تاکہ پچھلے اور ساتھیوں کو اور آگے آ کے بیٹھنے میں بھی بندہ خیال کرے آگے بیٹھے پہلی صفوں میں سب سے زیادہ ثواب ہے سب سے زیادہ رحمت اللہ پاک کی طرف سے جو برکت نماز میں نازل ہوتی ہے وہ امام پر ہے پھر امام کے بعد پیچھے جو مقبر ہے اقامت کرنے والا پھر اس پر ہے پھر اس کے بعد جو اس کے بائیں طرف کھڑا ہوتا ہے اس پر ہے پھر ادھر ادھر ادھر پھر پہلی سطح کے اوپر پھر جو پیچھے کھڑے ہوتے ہیں امام کو دوسری ان پر لوگ معلوم نہیں بعض ایسے ہوتے ہیں پہلے بھی آ جاتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں پیچھے بیٹھنے کی بھائی پہلی سطح میں بہت زیادہ ثواب ہے اور جگہ بھی ہے اب جو ساتھی دیر سے آکلا ہے تو انہیں تکلیف بھی ہوتی ہے کہ پچھلی سات بھری پڑی ہے درمیان میں خالی ہے اب انہیں پلان کیا آنا چاہیے تو تین ساتھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مجلس میں آئے اور تینوں کا انداز مختلف تھا ایک نے مناسب جگہ دیکھ کے وہاں آپ نے مختلف اختیار کر لی تو آپ نے بیان کے بعد فرمایا کہ اس نے ڈھونڈی جگہ اللہ نے اس کو جگہ دے دیا اور دوسرے ساتھی نے حیا کیا کہ بھائی کسی کو تکلیف نہیں دیتے ہیں ادھر ہی دروازے میں ادھر ہی بیٹھ جاتے ہیں اللہ بھی اس کو حیا دے گا مطلب وہ بھی مقبول ہے وہ بھی مقبول ہے لیکن تیسرا ساتھ کہ اس نے منہ موراتولہ یہاں پر بھی یہ بات کہ مجلس رسول میں یہ بیٹھے ہیں وہی آ گئی آپ نے وہ بیان کی انہیں اندازہ ہوا کہ اس میں تو ہمارے بارے میں کوئی بات ہے کیونکہ وہ چور کی ڈاڑی میں تن کا وہ ہوتا ہی ہے وہ نہ بھی وہ تو وہ سمجھتا ہے چور ہی میں نے جو کیا تھا وہ میری ہوگا میں اسی سے چور پکڑا گیا تھا تو عیت جب نازل ہو گئی ایک بندہ جب ایمان اور عمل قول و عمل کے لحاظ سے وہ درست ہے اس کی نیت صحیح ہے عمل صحیح ہے تو جو بھی عت نازل ہوئی جس طرح بھی عت نازل ہوئی اسے کیا ڈر ہے وہ تو صاف ستھرا ایمان والا بندہ ہے اس کے عمال ٹھیک ہے اس کا ایمان ٹھیک ہے ایت نازل ہو رہی ہیں جب نبی موجود ہے وہی آتی ہے تو عت نازل ہو رہی ہے انہیں کوئی ڈر نہیں لیکن جو بندہ ہی غلط نظریے کا ہو غلط طریقے سے آیا ہو اس کی سوچ سمجھ ٹھیک نہیں ہے ایمان ہی درست نہیں ہے تو جو آیت بھی نازل ہوتی ہے وہ سمجھتا ہے میرے بارے میں ہو اور ابھی کوئی تشریح ایسی ہوگی جو میرے خلاف ہی ہوگی تو آپ نے دوسرے ساتھیوں کو یہ منافقین اشارہ کر کے اٹھ کے چلے جاتے جب اٹھ کے چلے جاتے قرآن مجید ہوتے ہیں سرف ہم جب ہمارے اس عزمت والے مجلس کی نظر سے نہیں اختیار کیا ہم بھی دل کو حق بات کے قبول کرنے سے پھیر دیتے ہیں پہلے تو وہ خود پھر ہم بھی پھیر دیتے ہیں انسان پہلے کوئی بہتر بھی کرتا ہے پھر اللہ قوم نے ان کے دلوں کو پھیر دیا اس وجہ سے کہ یہ حق بات کو سمجھنا نہیں چاہتے تھے اور قرآن مجید میں بھی اس بات کا ذکر ہوا حدیث میں بھی یہ بات بیان ہوئی کہ اللہ پاک جس کے ساتھ بھلائی کا فیصلہ کرتے ہیں کہ اسے حکمت اور دانائی عطا کرتے ہیں دین کی سمجھ دیتے ہیں افمن اللہ صدرہ للاسلام نور من ربی کیا آپ نے اس شخص کو نہیں دیکھا جس کا دل اللہ نے اسلام کے لیے کھول دیا ہے اس کے لیے اسلام کی بات کو سمجھنا اس پر عمل کرنا اسلامی ہدایت کو اختیار کرنا کوئی مشکل نہیں ہے اس کا سینہ اللہ نے اسلام کے لیے کھول دیا ہے یہ بہت بڑی عنایت ہے بعض آدمی کے لیے دو افاتر پڑھنا مشکل ہوتی ہے بعض ساری رات کھڑے ہو پہ اللہ اللہ کرتے رہتے ہیں انہیں کوئی مشکل نہیں اور جب وہ وقت ازانوں کا ہو جاتا ہے تو وہ سمجھتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ حکمت کی تفسیر کرتے ہیں دین کی سمجھ ہے حراست ہے اور ہمارے صالحہ کی توفیق ہے یہ اللہ کی طرف سے حکمت عطا کی جاتی ہے تو وہ اسی طریقے سے حدیث جس کو اللہ تعالیٰ پسند کر لیتا ہے اس کو دین کی سمجھ دے دیتا ہے اس کو عمل کی توفیق دے دیتا ہے تو یہ اللہ کی طرف سے عنایت ہے اور جب نبی کی مجلس کی بے قدری کی صرف اللہ قلعہ تو اللہ ان کے دل حق بات کو قبول کرنے سے پھیر دیتا ہے اللہ ناراض ہو جاتا ہے کہ انہوں نے اتنی بڑی عظمت والی چیز جو اللہ کی نظر میں ہدایت اسلام سب سے قیمتی چیز ہے نبی کی سنت اس کی قدر نہیں ناراض ہو گیا حق نہیں سمجھنا چاہتے تھے پھر اللہ نے دلوں کو پھیر دیا ہیں رہتے ہیں عبد اللہ اپنے ابئی عبد اللہ ابئی اپنے کاپ وضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ صحابہ میں سب سے زیادہ اچھا قرآن پڑھنے والے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو لقب دیا تھا اکر یہی وہ ابئی ہے جو میں نے کئی دفعہ بتایا کہ سب سے پہلا مسجد نبوی میں جنہوں نے تراویح کے اندر بیس تراویح کے اندر قرآن مجید سنایا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں یہ ابئی ابن کعب ہے بھائی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ سب سے آخر میں یہ دو آیتیں نازل ہوئی لقد رسول من انفسکم اس کے نو دن بعد رسول اللہ اللہ صلی علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے تو پھر صحابہ میں جب قرآن مجید جمع کرنے کا موقع آیا تو اس میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے اپنی سند کے ساتھ دلیل پیش کی کہ آپ کا فرمان تھا یہ آخری والی دو ایتیں یہ سورہ توبہ کے آخر میں لکھنے ہیں لقد من انفسکم جس میں یہ فرمایا کہ لوگوں تمہارے پاس تم ہی میں سے اللہ نہیں کرتے Gracias. ری آیا ہو میری ہدایات پر آ جاؤ میری بات کو مانو تو جہنم کے ان وادیوں سے بچ جاؤ گے تو یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت بیان فرمائی عزیز علیہ الما تمہیں مشکل میں دیکھ کے دنیا بھی ہوشان ہو نبی پریشان ہو جاتا ہے علیکم بالمؤمنین رعوف الرحیم تمہارے بارے میں یہ خواہش رکھتا ہے کہ ایمان لے آؤ ہدایت پر اس کو قرآن مجید نے دوسرے پارے غالباً فرمایا لعلک نفسک آثارہم ان لم الحدیث اسفا اے نبی یہ ہے کہ لوگ اگر ایمان نہیں لائیں گے تو آپ اس پریشانی کی وجہ سے اپنے آپ کو ہلاک کر دیں گے آپ اتنی پریشانی نہ کرو آپ بیان کرتے جاؤ بازو نصیحت کرو اللہ کے قبضے میں ہدایت جو طلب صادق رکھے گا اللہ اس کو ہدایت دے دے گا اگلی ہے فرمایا فین تولو فقل حسبی اللہ اس عظمت والے پیغمبر کی جو تم نے قدر رکھی تو اے نبی آپ بتا دو تم موڑتے ہو تو میرے لیے میرا رب کافی ہے جو وہی معبود ہے اسی پر میرا بھروسہ ہے وہی عرش عظیم کا رب ہے حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشہور صحابی ہیں روایت کرتے ہیں کہ جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حسبی اللہ سورہ توبہ کی بالکل آخریت ہے حسبی اللہ لا الہ الا علیہ اور وہ رب العرش العظیم جس بندے کو کسی قسم کی کوئی پریشانی اور غم ہو la autoridad de la